سوال یہ سارے عذاب معاشی بحران باہمی نزا اسلام سے محرومی مایوسی خوف بدمنی مسلمانوں پر ہی کیوں مسلط ہیں آج ساری قومیں مسلمانوں پر ہی کیوں ٹوٹ پڑی ہیں آج مسلمان ہی کیوں ہر میدان میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں جواب اگر اس سوال کا جواب کوئی عام مفکر دے تو یقیناً اس کی اپنی ترجیحات بھی اس میں شامل ہوں گی کوئی کہے گا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے نیک اعمال چھوڑ دیے ہیں کوئی کہے گا کہ یہ سارا عذاب بے پردگی اور فحاشی کی وجہ سے آیا ہوا ہے کوئی کہے گا کہ یہ دنیاوی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے کوئی کہے گا کہ یہ دینی تعلیم سے ناشنا ہونے کی سزا ہے کوئی کہے گا کہ یہ اللہ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ ہے کوئی کہے گا کہ یہ سیاسی میدان میں بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات ہیں کوئی کہے گا کہ یہ دین کو مسجد و مدرسہ میں بند کرنے کا نتیجہ ہے اگر رفاہی میدان میں آگے بڑھتے تو ایسا نہ ہوتا کوئی کہے گا کہ سارا دین داروں کا قصور ہے کوئی کہے گا کہ یہ سارا دنیا داروں کے کارناموں کا صلہ ہے بہرحال ہر ایک فکر مند مفکر اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اس کا جواب تلاش کرے گا اور یہ سارے جواب ایسے ہیں کہ ان میں سے اکثر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مثلا گناہوں کی وجہ سے عذاب کا آنا ایک مسلمہ حقیقت ہے نیک اعمال چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ کی نصرت کا بند ہو جانا ایک واضح مسئلہ ہے ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ سے زندگانی کا تنگ اور بے سکون ہو جانا ایک قرآن فیصلہ ہے وغیرہ وغیرہ مگر اس سوال کا اساسی اور بنیادی جواب قرآن کریم نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ میں مختلف طریقوں سے دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ساقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل اللہ تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر ترجمہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر گرے جاتے ہو یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے بہت ہی کم ہیں اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس آیت مبارکہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس عمل کو چھوڑنے پر اتنے دردناک عذاب کی وعید سنا رہے ہیں وہ جہاد کا عمل ہے اور اس میں واضح طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا ہے جب تم کو جہاد میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چپک جاتے ہو اور اس عمل کی طرف نہیں نکلتے چنانچہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا اس آیت میں عمومی عذاب کی وجہ جہاد چھوڑنے کو بتلایا گیا ہے دوسری جگہ ارشاد ہے قل ان کان آباؤکم بخوان کم بضوا ظم واشی و اقترفتموها واشی تخشون كم و و کسادہ و مساکن أحب احب علیکم الله و وجهاد و جہاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره و لا دل القوم الفاسقين ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز نہ ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے اور اللہ نافرمان فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی اگر خدا اور رسول کے احکام کا امتصال اور ہجرت و جہاد کرنے سے یہ خیال مانے ہو کہ خاندان برادری چھوٹ جائے گی اموال تلف ہوں گے تجارت مندی پڑ جائے گی آرام کے مکانوں سے نکل کر بے آرام ہونا پڑے گا تو پھر خدا کی طرف سے حکم سزا کا انتظار کرو جو اس تن آسانی اور دنیا طلبی پر آنے والا ہے اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر حکم خداوندی موجود ہے کہ اگر تم آرام و آسائش کی وجہ سے عوامر اللہ کے پورا کرنے سے اور اس کے رسول کے حکم پورا کرنے سے اور خدائی حکم جہاد میں نکلنے سے اسی طرح گریز کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت عذاب دے گا اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس وقت امت پر جو عمومی عذاب آ رہا ہے اس کی وجہ ترک جہاد ہے تیسری جگہ ارشاد باری تعلیٰ ہے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 مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں اور تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کرو اللہ کی راہ جہاد میں اور اپنے کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو کہ ایسے موقع میں جان و مال خرچ کرنے میں جبین یا بخل کرنے لگو جس کا نتیجہ تمہارے ضعیف اور مخالف کا قوی ہو جانا ہے جو کہ عین تباہی ہے تفسیر مظہری کے مصنف جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کریمہ کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ سے مراد جہاد ہے آگے اس آیت کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں میں کہتا ہوں معنی آیت کا یہ ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم جہاد چھوڑ بیٹھے تو تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے گا امام بخاری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں نزلت فن نفقتی یہ آیت جہاد میں خرچ کرنے کے متعلق نازل ہوئی اس آیت میں واضح طور پر موجود ہے کہ اگر تم جہاد بن نفس اور جہاد بالمال چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے تو اس سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ عمومی عذاب کی وجہ ترک جہاد ہی ہے